کا فرمان ہے یرید اللہ بکم السر ولا یرید بکم العسر رمضان کے احکام اور مسائل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے اور مشکل کا معاملہ نہیں فرماتا بولے تم نے تو تاکہ تم رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لو آسانی کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے بولے تو گمبر اللہ اور پھر رمضان کے بعد یوم العید ہے یوم الجوائز اس میں تم کثرت سے تکبیرات پڑھو چنانچہ فجر کے طلوع ہونے سے لے کر اب تک ہم نے تکبیرات پڑھی اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے تکبیرات کی کثرت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے تبھی تو جنازے کی نماز چار یا پانچ تکبیرات کے ساتھ ادا ہوتی ہے تاکہ یہ تکبیرات میت کی بخشش کا باعث بن جائے یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے آج کے دن کو سجا دیا مدین فرما دیا تکبیرات کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ودی اللہ الحمد یہ زینت ہے آج کے دن کی آج کا دن تقسیم انعامات کا دن ہے ہم ایک راستے سے آئے ہیں دوسرے راستے سے لوٹیں گے تاکہ یہ قدم بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں اور یہ زمین بھی گواہی دے جس دن یہ زمین تمام رات اگلے گی تمام رات افشا کرے گی یوم اس دن تو حد و اخبار اس دن یہ زمین اللہ کے روزے دار بندوں کے ان قدموں کی گواہی دے گی جو راستہ تبدیل کر کے اٹھائے گئے اللہ کی راہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مخبرت قدم فی سبید اللہ ختمس النار کسی بندے کے قدم اگر اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے غبار آلود ہو جائیں تو ان قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی اللہ تعالیٰ یہ سارے فضائل ہماری جھولیوں میں ڈال دے آج کا دن دعاؤں کا دن بھی ہے تبھی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ترغیب دی ہے کہ اپنی خواتین کو بھی عیدگاہ میں لاؤ حتیٰ کہ اگر خاتون کے پاس اپنا نقاب نہ ہو اپنا عبایا نہ ہو تو اپنی سہیلی سے مستعار لے لے سہیلی کے پاس بھی اگر ایک ہی ہو تو دونوں سہیلیاں ایک ہی عبایا میں ایک ہی نقاب میں لپٹ کر آ جائیں حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کسی خاتون کے مخصوص ایام ہو وہ بھی پہنچ جائے المسلح عید گاہ سے ہٹ کر بیٹھ جائے اور نماز ادا نہ کرے لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ آج بارش کا دن ہے اللہ کی رحمت آہستہ آہستہ برس رہی ہے اور اس دین نے تنگی نہیں رکھی ہمیں متبادل عطا فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید عیدگاہ میں ادا کیا کرتے تھے مگر ایک بار مدینہ منورہ میں بارش ہوئی تب رسول اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں ادا کی یہ دین کی سراہ اور وسعت ہے جہاں متبادل راستے موجود ہیں اللہ رب العزت آج کے دن کو ہمارے لیے بھی یوم الجوائز بنا دے ہماری جھولیاں انعامات سے بھر دے ان تکبیرات کو قبول فرما لے ان دعاؤں کو قبول فرما لے جو آج کے دن کی جائیں گی دوست اور بھائی یہ عید اگرچہ ہمارا اسلامی تہوار ہے اور یہ خوشی کا دن ہے نبی اسلام فرمایا کرتے تھے ہاد عید اہل اسلام اے اسلام والو یہ دن ہماری خوشی کا دن ہے اس دن یقیناً خوش ہونا چاہیے آج کے دن غم کا کوئی امکان یا گنجائش نہیں ہے نہ ہی یہ کوئی صورت ہے کہ آج کے دن کا آغاز ہم قبرستان سے کریں قبرستان میں جانا یقیناً ایک غم کی کیفیت طاری کرنے کے مترادف ہے اور یہ مسئلہ لوگوں نے کہاں سے نکال لیا کہ عید کے دن ضرور قبرستان جانا ہے قبرستان جائیے ضرور جائیے نبی اسلام کی حدیث ہے کن تو نہیں تون قبول میں تمہیں پہلے قبروں کی جارت سے روکا کرتا تھا اب حکم دیتا ہوں کہ تم جارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت سے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے پہلے منع اس لیے کرتا تھا کہ قبروں کے تعلق سے لوگ قسم قسم کے شرک کرتے ہیں اور قبروں کے تعلق سے لوگ شریعت کے احکام کو چن چن کر توڑتے ہیں شریعت کہتی ہے قبریں پختہ نہ بناؤ لوگ بناتے ہیں شریعت کہتی ہے کہ قبروں میں مٹی کے سوا کچھ نہ رکھو لوگ مٹی کے علاوہ سنگ مرمر اور پتھر اور نامعلوم کیا کیا رکھتے ہیں شریعت کہتی ہے قبروں پر کچھ نہ لکھو اور لوگ قبروں پر آیات قرآن اور بہت سی اشیاء لکھتے ہیں اس میت کے نام تک لکھتے ہیں اس کی تاریخ وفات لکھتے ہیں یہ تمام چیزیں شریعت کی مخالفت ہے شریعت کہتی ہے قبرستان جاؤ اور جو مانگو قبر والے کے لیے مانگو ہم جاتے ہیں اور جو مانگتے ہیں اپنے لیے مانگتے ہیں قبر والوں سے مردوں سے حاجات طلب کرتے ہیں پیغمبر علیہ اسلام نے زیارت قبور سے روک دیا لیکن جب عقیدہ توحید صحابہ کرام کے دلوں میں راسی اور پختہ ہو گیا تو آپ نے اجازت دے دی لیکن خواتین کو اجازت نہیں دی بلکہ پیغمبر علیہ السلام حدیث ہے کہ لعن اللہ زائرات القبور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو زیارت کی نیت سے قبرستان جاتی ہیں تو آج کا دن غم کا دن نہیں ہے لیکن ایک امر ایسا ہے جس نے ہمارے دلوں کو غمگین کر رکھا ہے اور وہ یہ ہمارا وطن عزیز تقریباً پانی میں ڈوبا ہوا ہے لاکھوں افراد ہمارے بھائی بے گھر ہو چکے ہیں ان کے گھر بہ چکے ہیں ان کی املاک تباہ ہو چکی ہے اپنے خاندان کے ساتھ بچوں اور عورتوں کے ساتھ وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں یہ یقیناً ایک ایسی کیفیت ہے جو دلوں کو غمزادہ کرنے والی ہے میں اختصار کے ساتھ اس مسئلے کی تشخیص چاہتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا ہونے کے بعد ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے ایسا کیوں ہوتا ہے طوفان کیوں آتے ہیں سیلاب کیوں آتے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں اس کی وجہ وہی ہے جو خالق اور مالک نے بیان فرما دی ارشاد کے رامی ہے زہر الفساد فی البر والبحر بل کسبت عید الناس بر و بحر میں خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوتا ہے نقصانات ہوتے ہیں بربادیاں ہوتی ہیں ہلاکتیں اور تباہیاں ہوتی ہیں یہ سب کیوں ہوتا ہے یہ سب لوگ لوگوں کا اپنا کسب اور اپنی کمائی کا نتیجہ ہے ان کے اپنے گناہوں کا بوال ہے اللہ رب العزت بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ جو بھی تغیر رونما ہوتا ہے خواب و خشکی میں ہو یا تری میں ہو کوئی نقصان ہو کوئی اجتماعی آفت ہو زلزلہ ہو اور طوفان ہو اس کا سبب لوگوں کی معصیتیں اور لوگوں کے گناہ ہیں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا مصیبت وہ ماں عیدے کو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس بنا پر پہنچتی ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کا انجام ہوتا ہے اور گناہوں کو وبال ہوتا ہے یاخو ان کثیر اور اللہ تعالیٰ تو بہت سے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اگر تمہارے گناہوں پر وہ تمہاری فوری پکڑ کر لیتا تو اس زمین کی پشت پر کوئی نہ بچتا نہ کوئی انسان نہ کوئی چوپایا اور نہ کوئی جن مگر رب عزت عفو اور معافی کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے لیکن پھر بھی جب لوگوں کی اجتماعی معصیتیں عروج پر پہنچے تو اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے جو بھی عذاب آتے ہیں تمہارے قسم اور تمہاری ذاتی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے یہ ہے اس عذاب کی تشخیص اس عذاب کے سبب کا تعین جو خود قرآن نے کیا اب اس کا اضالہ کیسے ممکن ہے اس عذاب کا خاتمہ کیسے ممکن ہے ایک بڑا جامع قول فضل باری میں ابن حجر نے نقل فرمایا ہے اور یہ قول پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس رضی اللہ عنہ کا ہے فرمایا کرتے تھے کہ ماں نظرت مصیبت اللہ بالمعصیہ وما رفعت اللہ زمین پر جب بھی کوئی آفت آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو اس لیے آتی ہے کہ لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں کوئی مصیبت نہیں آتی مگر لوگوں کی نافرمانیوں کی بنا پر بما رفعت اور وہ مصیبت نہیں ٹلتی اللہ مگر توبہ اور استفار کے ساتھ آج اس قوم پر توبہ کرنا اور استفار کرنا فرد ہو چکا ہے آج اس قوم پر توبہ اور استفار کرنا فرد ہو چکا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو امانے دی ہیں دو سلامتیاں عطا فرمائی اللہ پاک کا فرمان ہے ماں علیہ وما کان اللہ تعالی اس قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قوم کے درمیان موجود ہیں کان اللہ معذبہم قوم یستغفرون اور جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا تو اس امت کے لیے دو سلامتیاں ہیں دو امانے ہیں دو امن کے اسباب ہیں ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جب تک آپ موجود ہیں اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا اب یہ عذاب آ رہے ہیں اجتماعی آفتے آ رہی جس کا معنی یہ ہے کہ آپ موجود نہیں ہیں لوگ خام کا اصرار کرتے ہیں کہ آپ موجود ہیں اور موجود رہیں گے پھر یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا پھر ان زلزلوں کا کیا معنی اجتماعی آفتوں کا کیا معنی لاکھوں سے ایک ہی مقام پر ہو جاتی ہیں اس کا کیا معنی اور ابن قیم اللہ نے ایک بڑا قیمتی نقطہ بیان کیا ہے کہ محمد اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے بڑے بڑے کافر بڑے بڑے مشرق بڑے بڑے پاپی لیکن آپ کا وجود مکہ مکرمہ میں اللہ کے عذاب میں رکاوٹ رہا اللہ کے عذاب میں نزول میں مانے رہا حالانکہ وہ سارے کفار تھے سارے مشرق تھے بڑے بڑے گناگار تھے مگر پھر بھی ان گناگاروں کے بیچ میں آپ کا وجود اس قوم کی سلامتی کا بیان تھا لیکن جو قوم اللہ کے پیغمبر سے محبت کرے جو شخص اپنے دل میں اللہ کے پیغمبر کو بسا لے جو شخص اپنے عمل پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کو قائم کر دے جو شخص اپنے چہرے پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کو قائم کر دے جو شخص اپنے لباس پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کو قائم کر دے جو شخص اپنی فضا قطع پر اٹھنے بیٹھنے پر کھانے پینے پر سونے جاگنے پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کو قائم کر دے وہ کس قدر اللہ کی محبت کا باعث ہوگا اس کے لیے کس قدر سلامتی ہوگی امن ہوگا اور آفیت ہوگی جو کہ مشرق قوم کے درمیان آپ کا موجود ہونا اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا تھا اور آپ اگر لوگوں کے دلوں میں ہیں ادرو محبت محبوب ہوں گے اور کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں کو ان لوگوں سے ڈالے گا اور دور کرے گا یہ ایک امان ہے دوسری امان یہ ہے کہ جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا معنی استغفار میں کمی اب عذاب آ چکا عباس رضی اللہ کا قول آپ نے سن لیا کہ عذاب آتا ہے معصیت اور گناہوں کے نتیجے میں اور عذاب ٹلتا ہے توبہ اور استغفار کے نتیجے میں تو آج توبہ اور استغفار کرنا اس قوم کے فرد ہو چکا ہے لیکن توبہ اور استغفار کی آداب کیا ہے توبہ اور استغفار کیسے ہوتا ہے توبہ اور استغفار کے لیے ضروری ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے والا پہلے اپنی معصیت کی تشخیص کرے اپنے گناہ کا تعین کرے کہ وہ کس گناہ پر توبہ کرنا چاہتا ہے اس کے اندر کون سی معصیت ہے کون سی بیماری ہے اور کون سا مرد ہے جس سے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس قوم کی اکثریت اپنے گناہ کو نہیں پہچانتی اپنے مرض کو نہیں جانتی اپنی معصیت کو نہیں پہچانتی تو پھر توبہ کیسے ممکن ہوگی توبہ تو تب ممکن ہوگی جب اپنی معصیت کو پہچان لیا جائے اور اپنے گناہ کو پہچان لیا جائے کیا کوئی شرک کرنے والا مزاروں کا طواف کرنے والا اسے گناہ سمجھتا ہے اسے اس گناہ کا احساس ہی نہیں تو پھر توبہ کس چیز سے کرے آج اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے اللہ ہی عالم الغیب ہے اور یہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے لا يعلم يعلم الغیب لا من فی السماوات الارض الغیب الا اللہ یہ بات کہہ دو آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے اگر کسی شخص سے کہہ دیا جائے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا حالانکہ یہ قرآن کی پکار ہے قرآن کا عقیدہ ہے اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہے جو دلوں کی حال جانتا ہے فلاں جگہ ایک بزرگ ہے جو مردوں کے جسم پر ہاتھ پھیر دے وہ زندہ ہو جاتا ہے اس کو ماننے کے لیے قوم تیار ہو جاتی ہے اس کی زیارتیں کرتی ہے چڑھاوے پیش کرتی ہے نذرانے پیش کرتی ہے تو اس قوم کو تو اصل معصیت کا شعور ہی نہیں اور استغفار کب قبول ہوتا ہے استغفار کے آداب کیا ہے قبول استغفار کی شرط کیا ہے آئیے قرآن سنیں فعلم انہو لا الہ الا اللہ بستغفر لذنبک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جانو کس چیز کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے ایک کلمہ ایک منہج ایک عقیدہ ایک دعوت ایک جہاد اور ایک عمل کی اساس پہلے اس کو جانو یہ کیا ہے اس کے دو ارکان ہیں ایک لا نخت نفی جس کا معنی کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کسی مقام پر کسی بستی میں نہ کراچی میں نہ اجمیر میں میں نہ پاک پتن کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لا الہ دوسرا اللہ صرف ایک اللہ ہی معبود حق ہے اور کوئی معبود حق نہیں ہو سکتا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں پہلے اس کو جانا اس کو جان لینے کے بعد پھر اپنے گناہ سے استغفار کرو مانا تمہارا استغفار اللہ پاک تبھی قبول کرے گا جب تم کو لا الہ الا اللہ کا علم ہو کلمہ توحید کی معرفت ہو اللہ کی توحید کی پہچان ہو اور اللہ کی توحید کو تم نافذ کرنے والے ہو اپنے عقیدے پر اپنے دل پر ظاہر پر باطن پر اور ایک ایک عمل پر کیونکہ سارا دین دین توحید ہے نماز توحید ہے جہاد توحید ہے روزہ توحید ہے حج توحید ہے سارے اعمال پر اللہ کی توحید کا رنگ ہے اور خالق کائنات کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے تمام انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے تو استغفار کی یہ ترتیب ہے فعلم لا الہ اللہ پہلے اس کلمے کو کو پہچانو کلمہ توحید سمجھو یہ نفی اور اس بات کی حقیقت کو جانو پھر اپنے گناہ سے استغفار کرو یہ تو اساسی شرط ہے استغفار کے لیے لیکن قوم کو جو اپنی معصیت کا علم ہی نہیں تو وہ استغفار کس چیز سے کرے رسول اللہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ان اللہ عن صاحب اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا لیا ہے اس سے توبہ مخفی کیوں ہے توبہ چھپی ہوئی کیوں ہے وہ اپنی بدعت کو نیکی سمجھ کے انجام دیتا ہے ایک شرابی شراب پیتا ہے اس کو نیکی نہیں سمجھتا اس کو کل احساس ہو سکتا ہے یہ برا فعل ہے اور وہ توبہ کر سکتا ہے کیونکہ اسے شرابی شراب کی برائی کا احساس اور اندازہ ہے لیکن ایک بدہ تھی جو اپنا عمل کرتا ہے نیکی سمجھ کر کار خیر سمجھ کر اللہ کی عبادت سمجھ کر حالانکہ وہ عمل نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے تو اس کو اپنے اس گناہ کا کیسے احساس ہوگا تو یہ قوم توبہ کیسے کرے تو شرک و بدعت کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اس کو اپنا شرک نیکی نظر آتا ہے عبادت دکھائی دیتا ہے اپنی بدعت ہدایت دکھائی دیتی ہے جب شرک و بدعت جو بڑے بڑے گناہ ہیں بھاری بھرکم گناہ ہیں ان گناہوں کا احساس ہی نہیں تو توبہ کس چیز سے ہوگی توبہ کس چیز سے ہوگی توبہ کے لیے پہلے ضروری ہے کہ معصیت کا تعین ہو کہ اے توبہ کرنے والے تو توبہ کر رہا ہے کس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کی پہچان ہو اس گناہ پر ندامت ہو اس گناہ پر شرمندگی ہو اس گناہ کے طرف کا عزم ہو لیکن ایک شخص ایک گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں حالانکہ وہ کا گناہ ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور شرک کے بعد بدعت ہے شرک و بدعت میں اگر کوئی شخص ملوث ہو جائے وہ نمازیں پڑھے تہجد کا پڑھے روزے رکھے ہر سال حج کرے عمرہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے تو اس قوم پر استفار فرض آفتے آتی ہیں گناہوں کے نتیجے میں اور آفتے ڈرتی ہیں توبہ استغفار کے سبب سے توبہ ہے لیکن توبہ استغفار کب ہو جب معصیت کا تعین ہو اور گناہ کا تعین ہو اللہ کے بندو یہ طوفان آتے ہیں زلزلے آتے ہیں اور اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں کچھ کے لیے عذاب ہوتا ہے واقعات ان کی ایسی ہے ایسے گناہ ہیں ایسی حرکات ہیں کچھ بندوں کے لیے واقع عذاب ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب بن کر اور قہر بن کر وہ طوفان ٹوٹ پڑتے ہیں اور کچھ کے لیے ابتدا ہوتی ہے کچھ کے لیے آزمائش ہوتی ہے ان کے صبر کا امتحان اللہ پاک فرماتا ہے ہم جب آفتے پہنچاتے ہیں مصیبتیں پہنچاتے ہیں تو ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے تاکہ جو لوگ باقی بچ گئے ہیں وہ لوٹ جائیں رجوع کر لیں اب بھی بات آ جائیں گناہوں سے اور معصیتوں سے لیکن کیا اس قوم نے رجوع کیا کیا اس قوم کے ٹی وی چینل برائیاں فحاشیاں شرک و بدت کی ترویج میں مصروف نہیں ہے وہی سب کچھ چل رہا ہے وہی روٹین ہے حالانکہ خارک فرماتا ہے کہ جو کچھ ہے اس لیے ہے تاکہ باقی بچنے والے رجوع کر لیں تو توبہ اور استفار کے ساتھ رجوع بھی فرض ہے آج پلٹ آؤ آج لوٹ آؤ ورنہ یہ عذاب دوبارہ بھی آ سکتا ہے یہ تباہ کاریاں دوبارہ بھی آ سکتی ہیں ان لوگوں پر ٹوٹ پڑ سکتی ہیں جو آج بچ چکے ہیں یہ ایک اطلاع اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے اطلاع اور آزمائش کا ایک سلسلہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ اب آستے آ چکی طوفان آ چکا لوگ ڈوب چکے املاک تباہ ہو چکی اور بہت سے خاندان کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں اب ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ بھی ایک امتحان ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص ہماری کسی تکلیف کو سنے اور اس تکلیف کو سن کر خاموش ہو جائے اس تکلیف کے مطابق اور اضالے کی کوشش نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو ہمارے بہت سے بھائی بہت سے خاندان تباہی کی چکی میں پس رہے ہیں اور بے گھر ہو چکے ہیں تو ہم جن کو اللہ نے آفیت دی اور محفوظ رکھا ہمارا کردار چیک ہو رہا ہے ہم کس قدر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کس قدر ان کی مدد کرتے ہیں تو مدد کرنا بھی فرد ہے توبہ اور استفار کے ساتھ ساتھ رجوع الدین کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تعاون اور مدد یہ بھی ایک شرعی فریدہ ہے اللہ پاک توفیق بھی دے دے اور قبول بھی فرما دے بحمد اللہ جمیل سندھ کے تحت بہت سے مراکز قائم ہیں اور تعاون کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ آج بھی یہاں ساتھی موجود ہیں آپ ضرور تعاون کیجیے عید کی خوشیوں میں اپنے بھائیوں کو شامل کیجیے تاکہ وہ شرعی فریدہ جو ہم پر عائد ہوتا ہے اور وہ امتحان جو ہم پر قائم ہے ہم کس حد تک ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس میں ہم سرخرو ہو سکے اور کامیاب ہو سکے اللہ پیغمبر وسلم کی حدیث آپ نے سن لی کہ جو شخص ہماری تکلیفوں کو جان لے اور مضاوے کی کوشش نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ پاک توفیق ادا فرما دے اللہ پاک ہمیں سچے استغفار کی توفیق ادا فرما دے سچی توبہ جس کو توبت النسو کہا جاتا ہے یا توبت النسوح سچی توبہ کر لو خالص توبہ کر لو اللہ ہمیں وہ توبہ کرنے کی توفیق ادا فرما دے سچا استغفار کرنے کی توفیق ادا فرما دے یا اللہ جو آفتے تھے اور بلائے اور تکلیفیں اور وطن تھے ہمارے چھا چکی ہیں یا اللہ ان کا اضالہ فرما دے ان کا مطالبہ فرما دے ہم کو رجوع ان دین کی توفیق دے دے اپنی طرف عنابت کی توفیق دے دے اور خالص اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور اطاعت اور اتباع کا ثمرہ ہم کو عطا فرما دے وہ سمرا کیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحبکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی سلسلہ ہے اور وہ یہ کہ فتبعونی اس زمین کی پشت پر صرف اور صرف میری اتباع کرو اگر میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ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 اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذوا من أعرض عن دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا تجعلنا منهم اللهم اللهم اللهم اللهم الموحدين في في في في كل مكان افغانستان كشمير العراق اللهم منصروفی في فلسطين اللهم رحت في في كل مكان اللهم فیق في كل مكان یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ یوم الجوائد ہے انعامات کی تقسیم کا دن ہے ہماری رمضان میں ٹوٹی پوٹی عبادتیں تھیں یا اللہ قبول فرما لے ہم سب بھائیوں اور بہنوں کی چھوڑیوں کو انعامات سے بھر دے قبولیت سے بھر دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ رمضان کا مہینہ گردنوں کے جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے یا اللہ ہماری ہمارے والدین ہماری اولاد اور تمام جہنم سے آزاد کر دے یا اللہ ان عبادات کو قبول فرما لے یہ سارے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہے یا اللہ ہماری چھوڑیوں کو انعامات سے بھر دے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے اللہ جنت الفردوس اللہ خلنا جنت الفردوس اللہ عذاب القبر اللہ من فتنة القبر اللهم عیدنا من عذاب جہنم اللهم ادخلنا جنة الفردوس اے اللہ اس ملک کو اسلام کا توحید کا اپنے پیغمبر کی محبت اور اطاعت کا گہوارہ بنا دے یہاں اسلام کا بول بالا ہو توحید کا بول بالا ہو اور شرک کی بے گنی ہو تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کی حاکمیت ہو اور بدعت کی تفرید اور تردید ہو اے اللہ ہمارا یہ ملک اس وقت آفتوں کے لپیٹ میں ہے کہیں پر طوفان آ رہے ہیں اور کہیں پر خود کچھ دھماکے اور حملے ہو رہے ہیں یا اللہ ہمارے وطن کو ہمارے وطن کے رہنے والوں کو آفیت عطا فرما دے امن عطا فرما دے سکون عطا فرما دے سلامتی عطا فرما دے برائے اللہ ہمیں نیک امال کی توفیق دے ہماری اولاد کو نیک امال کی توفیق دے برائے اللہ ہمیں آج کے دن خالی ہاتھ نہ لوٹائی ہو ہماری چھوریوں کو انعامات سے بھر دے بخشش سے بھر دے ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما دے اور یہ ساری باتیں اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے ہمارے دلوں کو تقوی اور اخلاص سے بھر دے ہمارے اعمال کو اخلاص اور تقوی کے زیور سے آراستہ فرما دے ہم کو ہر عمل میں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے ہمارے دلوں کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے بھر دے ہمارے دلوں کو عقیدہ توحید سے لبریز فرما دے شرک سے بچا سے بچا عمل صالح کی توفیق دے اور یہ سارے اعمال قبول فرما دے اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ ربنا تقبل منا انك أنت تصبروا عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي